حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نکاح رہنے سے منع فرمایا زید بن اخزم نے یہ اضافہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت قطادہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے یہ آیت تلاوت فرمائی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّا اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے اور ان کو بیویوں اور اولاد والا بنایا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو انچاس